سفیان سوری نے بیان کیا ان سے عمر بن یاہیا مازنی نے ان سے ان کے والد یاہیہ مازنی نے اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس کے منہ پر کسی نے تمانچہ مارا تھا اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے انصاری صحابہ میں سے ایک شخص نے مجھے تمانچہ مارا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں بلاؤ لوگوں نے انہیں بلایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے اسے تمانچہ کیوں مارا ہے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہودیوں کی طرف سے گزرا تو میں نے سنا کہ یہ کہہ رہا تھا اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں پر فضیلت دی میں نے کہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مجھے اس کی بات پر غصہ آ گیا اور میں نے اسے تماچا مار دیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا مجھے انبیاء پر فضیلت نہ دیا کرو قیامت کے دن تمام لوگ بے ہوش کر دیے جائیں گے سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا لیکن میں موسا علیہ السلام کو دیکھوں گا کہ وہ عرش کا ایک پایا پکڑے کھڑے ہوں گے اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا تور کی بے ہوشی کا انہیں بدلہ دیا گیا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو اڑتیس